اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار سولہ